ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مقصدة في البدعة وكل بدعة في ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا الى الجنة میرے محترم دین بھائیو اللہ رب العالمین نے پہلے ایمان کو دین کی نعمت عطا فرمائی یہ نعمت ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے ایک انسان کو دنیا کے سارے بتانے مل جائے جہاں کی عزت یہاں کا مقام جہاں کے عہدے یہاں کا مال جہاں کی زیر و محل وہاں کی اونچی اونچی عمارتیں ساری چیزیں اگر انسان کو مل جائے لیکن ان کے پاس اگر دین نہ ہو اللہ العالمین کا اسلام جوڑنا سب سے بڑی نعمت اپنی دین اگر یہ اس کے پاس نہیں ہے ایسا انسان ناکام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کا انسان کی ماں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خط ہو گیا اور یہ محنتوں سے دنیا کے لوگ آج بہت ساری چیزیں جمع کرنے میں لگے ہوئے مان دولت ڈگریاں عہدے یا مقام یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ایمان والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں اصل کامیابی یہ نہیں کہ مرتے وقت مالدار ہو مرتے وقت سے بہت بڑی ڈگری حاصل کی ہو مرتے وقت مرنے دنیا میں کیے ہوں اصل کامیابی انسان کی ہے کہ مرتے وقت میں اسلام انسان کی سب سے بڑی کامیاب ہے اس لیے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ ادبم کو نعمت اسلام میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور پسند کر دیا اللہ تعالیٰ نے جب اسلام پسند کیا تو اپنی نعمت دیا لہٰذا ایک مسلمان کو اس نعمت کی قدر کرنا چاہتی ہے

آج کے اعتبار کو دنیا میں پیچھے ہیں اور بہت سارے ترقی کے مسلمان ہوئے رکھے بند ہیں اور کے کے کو مسلمان پیچھے ہو ہیں لیکن لیکن ایک چیز پاس پاس ہے ہے دوسروں اور وہ اللہ تکین وہ اللہ کے حقوق اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ تعالیٰ کے سارے احکام جو انسان کو ہوئے اور آدر کامیاب ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے دوسروں کے پاس دوسرے زندگی کا مقصد اس مقصد کی تکمیل اسی طرح سے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اس کے بارے میں آج پریشان ایکسپیریمنٹ ایکسپیریمنٹ پر کیے جا رہے ہیں لیکن کا سماج بہتر نہیں بن پا رہا ہے وہ زندگی میں مقصد کی تلاش کر رہے ہیں کہ کس چیز کے لیے جینا نہ ان کو کوئی مقصد ایسا دکھائی نہیں دے رہا ہے کوئی آدمی پڑھائی میں جا رہا ہے کوئی آدمی سیاست میں جا رہا ہے کوئی آدمی ٹکڑوں میں جا رہا ہے اور جانوروں کی زندگی کو کڑی کر رہا ہے

وہ اللہ تعلق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور اسی لیے کا محفل اور محبت محبت کی کی کو پورا کرنے کا کا کا کا راستہ کافی کافی سارے اپنی اپنی جگہ جگہ ہے ہے ہے ہے ہے ساری ترقی لیکن چیزیں صحیح بڑی رہ گی اصل جو جو جو قبر میں میں اور اور حشر کل کام آنے والی چیز وہ وہ وہ وہ نور نور نور نبی لے ایمان علم بصیرت اللہ کی طرف سے مومن بندے کو دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہو کہ کہ کیا اور آنکھ آنکھ آنکھ آنکھ والا والا والا والا والا بینا دیکھنے دونوں دونوں برابر برابر ہو سکتے ہیں اس آیت اللہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ نے بتا دیا دیا نہیں کون ہے ہے وہ جس کے کے کے پاس کا ہوا علم علم ایمان ایمان ساتھ ساتھ ایسا جب اگر کسی انسان کو عطا فرمائے تو یہ آنکھ والا ہے لیکن جس انسان کے دل میں کفر ہو ہو اور جہل وہ انسان ہے جو اہل ہے ہے ہے اس لیے کہ اصل اصل اصل اندازن اندازن آنکھوں کا کا نہیں نہیں ہوتا ہوتا دل دل اللہ تعالیٰ میں آنکھیں اندھی ہوتی وہ اندھے ہوتے ہیں جو تینوں میں تو کا اور دلوں کا اندھاپن آج عام طور پر بندے منظلہ ہے کر لیں لیکن اگر ایمان اور وہ بصیرت جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے انسان کے پاس نہیں ہے اسی کے لیے ایک انسان ضروری ہے کہ وہ دین کا دن حاصل کرے یہ وہ سب سے اہم ترین چیز ہے جو انسان کی نجات کے لیے لازمی کرتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمی نے سب سے پہلے جو آیا حاصل کی وہ علم دین کے مطابق اس لیے کہ اللہ کے معنی پر اپنی زندگی کے مقصد کے معنی پر اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے جو وسائل ہیں ان کی معرفت اس مقصد سے ایک انسان کو کامیاب کرنے والی اور ناکام کرنے والی چیزیں رکاوٹیں اور وسائل اور کتنے آزمائشیں ان کی معرفت ان کے حل کی معرفت ساری چیزیں اگر انسان کو معلوم نہ ہو تو دنیا کا سارا اب ہمیں جانے کے بعد سب سے پہلے سوال یہ نہیں ہوگا کہ کتنی پڑھائی دیتا اور دنیا میں میں میں نہیں کیا جتنا تیرا تھا سب سب سے پہلے سوال ہوگا جو رب کے بارے میں سب چیزیں پہ اس کی تیاری کرنا یہ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کو

مخلوقات کیوں اللہ نے سارا کارخانہ کیوں پیدا کیا آسمان زمین چاند ستارے سورج اور اور اور ساری کائنات ہوانا پیڑ پودے سمندر پہاڑ کیوں اللہ اللہ نے بنایا اس اس اس اس لیے بنانے کی کی کی کی ان ان ان کو کو کو کو دیکھ کر معنویت کرے کے کے علم قدرت رحمت تمام چیزوں کا استعمال مخلوق مخلوق مخلوق پیدا کیا تاکہ ذریعے سے اگر بندہ ہی میں جائے جائے

چاہے اچھے حالات حالات ہوں ہوں شکر کے کے ذریعے سے سے اللہ برے وہ سب اور اور اور کے کے ذریعے سے سے سے اللہ سب سب زیادہ بہترین والا انسان انسان ہو جو ہر چیز جڑنا چاہتا کی کی کی کی سوچ اس اس اس انٹیلیجنس بصیرت کا حاصل ہے

اللہ تعالیٰ نے آسمان آسمان زمین زمین میں غور و فکر سلوک بیان جو اور میں غور غور کرتے کرتے ہیں اور اور لیکن صرف بلکہ کہا کہ کے قیام کو وہ اللہ یاد کھڑے بیٹھ اپنی آخری بار اے ہمارے رب تو نے ساری مخلوق کو کو ساری کائنات بے مقصد پیدا کیا اس کے پاس کہ ایسا کوئی کام اللہ تعالیٰ اس سے اونچا ہے کہ وہ بے مقصد کام کرے اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ کو بے مقصد کام کرے اللہ کے فرماتے ہیں اسلام کی کوئی ہے کہ وہ ایسی چیز کو چھوڑ دے جس کا کوئی مطلب نہیں

لہذا جس انسان کو مخلوق خالق سے نہ ہوئے خالق سے دور نہیں کیا مخلوقات خالق سے نہیں ہوتی مخلوقات انسان کو خالق سے دو میں دیکھو یا تو آپ مخلوق کو دیکھ کر اللہ کی بڑائی سے غیرت ہوگا اللہ تک جائے گا اللہ تک پہنچے گا یا پھر وہ مخلوقات سے کھو کے اللہ سے دور مومن کا کمال یہ ہے کہ زندگی میں وہ ساری چیزوں سے سبق لیتے ہوئے اللہ اللہ سے سے والا بیمار بیمار ہے ہے ہے آپ کی کی میں اور اس مریض کو کو کو بھی جب ہوتا ہوں تو میرا میرا میرا رب رب رب کھلاتا کھلاتا جڑے رہنا ہر حال میں یہ سب سے بڑی چیز سوچا اور تمہارا بھائی ہارون میری آیات کے کے کے ساتھ ساتھ ساتھ میرے میری میری نشانی جاؤ لیکن دعوت لیے بھیج بھیج رہا رہا اللہ تعالیٰ اور اور اور اور اور دلیلیں دے کر ہے ہے میں اسپیشل خاص نصیحت یہ یاد میں میرے ذکر میں کوئی کبھی کوتاہی نہیں لہٰذا کے لیے لیے جو دین کی دعوت کو کو اپنے بنائے اس اللہ سے سے جڑے رہنا چاہیے انسان دوسروں کو اللہ اور خود اللہ اللہ سے سے نہ جڑے وہ ناکام یہ آدمی سب کو جوڑ رہا ہے توحید کی بات کر رہا ہے کی بات کر رہا ہے اللہ کام بھی کر رہا ہے اس کی اپنی زندگی میں اللہ سے دعا میں

لہٰذا مومن کو قلبی سطح پر ہر وقت اللہ کے پورا رہنا چاہیے بعض اور کسی کتاب دینے والا ہوتے جو اللہ تعالیٰ سے جڑا ہو اور آپ قرآن کریم دیکھیں حدیث میں دیکھیں آپ کو ملے گا اللہ کے حقوق صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال اللہ سے جڑے رہتے ہیں اللہ سے نبی صاحب دیکھیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر ہر حال حال میں میں میں اللہ اللہ اللہ کو ہاں۔ کو یاد یاد یاد کریں کریں لہذا یہ یہ بنیادی بات ہے ہماری ہماری اپنی زندگی زندگی نہیں کب ہوگی ہوگی کی کامی اگر زندگی سے اللہ کی یاد نکل جائے اور غفلت آ جائے ولا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا جو اللہ کے معاملے میں غفلت میں پڑ گئے نہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی اپنی ذات کے بارے میں غفلت میں ڈالا نتیجہ کیا ہوا یہی لوگ ہیں معلومات کی ابتدا اللہ کی یاد سے غفلت سے ایک آدمی فاسق کا بنتا ہے ایک آدمی گنہار کا بنتا ہے جب گناہوں کے سلسلے میں اس کا کا دل ہو جاتا ہے لاپرواہ ہو جاتا ہے اس کا احساس اس کا احساس پڑ جاتا ہے نا کا لیکن یہ کم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں واپس ہو جاتا ہے میرا بھی کوئی مالک ہے میرا کوئی رب ہے جس کے آگے اس کو جواب دینا ان کو اپنی زندگی کے تمام معاملات کے ان کے آگے قیامت کے دن خراب ہونا ہے اگر یہ احساس انسان کی زندگی سے نکل جائے یہ بات نکل جائے لہٰذا اس چیزیں سے لائبریری خان ہو رہی ہے کا بہت بڑی قیمت ہے یہاں پر وسائل جمع ہوں گے لیکن یاد رکھیں کہ وہ علم جو اللہ کی یاد پیدا نہ کرے جو بندے کو اللہ سے نہ جوڑے یہ انسان کے اوپر وبال ہے بعض اوقات ہم ضرور حاصل کرتے ہیں بیچ نہیں کی بعض اوقات ہوتے ہیں ہیں غلام غلام غلام کے کے رد کرنا واٹس ایپ اوپر ہمارا مقابلہ ہے اب اپنا گروپ کے کے اثر کو کرنا بعض اوقات مخصوص دین دین دین ہوتا ہے یاد شیطان بہت شروعات کی سے سے لیے لڑنے کرتا ہے اپنی ختم ہوتے ہوتے اپنی ذات ذات کو کو چمکانے اور اپنا ڈیفینڈ کرنے پر آپ آپ کی بیٹھ بات کرتے کرتے کرتے یہ بھول جاتا ہے ہے کہ کہ میں میں میں لیے کر رہا دین یا اپنی ہاروں گا نہیں جیتوں گا اور جیتوں گا تو میں چیمپئن بن جاؤں میرا نام ہوگا میں غالب آیا یہ یہ یہ یہ یہ سارے کتنے اور دھوکے دھوکے دھوکے دھوکے ہیں دکانی دکانی جو نور والے شیطان مبتلا کرتا آدم علیہ السلام سے کیا کہا تھا بن جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے پریچے بن جاؤ گے بلکہ اور پرمیشی کی حکومت مل جائے جس حکومت میں جس دنیا میں ہوتی اس سے نکل گئے جنت سے بھی محروم ہو گئے اور بارشہ اور بڑی سے کیا بنیں گے جس پر کا لباس ہے جس پر کا لباس جو باقی انسان جو ہے عبادت ہے وہ بھی اتر جائے شیطان یہ کرتا ہے کہ ایک انسان کو خوبصورتی دکھا کر چلی دنیا کے اندر برائیوں کو خرید کر کے دکھاتا ہے ہم دین کا دفاع کریں آدمی آئے تو کیا کر کے ایک آدمی لڑتا ہے اس لیے کہ وہ بہادر ہے ایک آدمی لڑتا ہے بنگلے کے لیے ایک آدمی کسی اور کسی امام کے لیے لڑتا ہے یا ایک آدمی یورا مقام اپنی اپنے مقام کو بھجوانے کے لیے لڑتا ہے میں کیا ہوں

بہت بڑا ہم اللہ کی بات کو غالب کرنے کی بجائے اپنی ذات کو غالب کرنے کے لیے لیکن یہ کیا ہوتا ہے یہ احمد خاص ہوتا ہے کیونکہ چھٹی نہیں ہوتی پہلی بات یہ ہوتی کہ ہم دل کے ہوتے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہوتی کہ اپنی ذات دین بھی اور میں دین ہے اور میں ایسا میں ایسا تو کوئی نہیں کرے گا کہ دین کا کچھ نہیں میں بھی بنا چاہیے دین ہارے ایسا کچھ نہیں میں ایسا کوئی نہیں کرتا دین بھی اور میں دین بھی غالب آئے اور میں بھی غالب آ جاؤں دین بھی اونچا ہو جائے اور میں بھی میرا بھی نام ہو جائے میری بھی شہرت ہو جائے میں بھی جیتوں یا کسی کو معلوم پڑے نہ پڑے میرے سب کی تقسیم ہو جائے میں اپنے آپ کو کم سے کم کہتا ہوں کہ یو آر اویلر تم جیتنے والے یاد رکھیں بہت سے نوجوان آج اسی چیز سے لگے ہوئے اور

ہم ہمیشہ کسی اور کے لیے حاصل کرتے ہیں حال ہمارا رہے گا ناکام وہی فکر جو باہر کسی سے جیتنے کی واٹس ایپ پہ ہے باپ کو ماں کو بھائی کو اولاد کو بیوی کو اس کو دین سکھانے کی اتنی فکر ہے تو کامیاب ہے نہیں تو ریا ایک آدمی ذمہ داری چھوڑ کے جو ذمہ داری نہیں ہے اس میں چتر ہو جائے اس میں زیادہ مجاہدہ کرے

کامیاب نہیں یہ بھرم میں مبتلا ہے اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والقرآن خود جب اللہ او علیہ قرآن یا تو تیرے سپورٹ میں دلیل ہے یا تو تیرے اگینسٹ تیرے خلاف دلیل ہے قرآن کا علم ہم حاصل کریں اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو صحیح کریں اسی لیے علماء نے کہا کہ علم کا مقصود کیا ہے رب اور اجاز عن نفسه وعن غيره

دین کے معاملے میں یاد رکھے کہ ایسے معاملے میں وہ دوڑے نہیں جتنے ہی پڑھنے کے اس میں لہٰذا علم حاصل کریں نمبر ایک اخلاق اور عمل کے لیے اپنی اخلاق کے لیے ایک آدمی کتاب پڑھے اب کتاب پڑھے اس میں سے اس کو یعنی نوٹ بنا کے دوسروں کی اس سے لڑنے کے لیے اس کی بجائے آ رہا ہے فوٹو لے رہا ہے یہ فوٹو لے رہا ہے وہ فوٹو لے رہا ہے خود اس کی اپنی زندگی میں اپنی لانے کے لیے نہیں لوگوں سے لڑنے کے لیے یہ ضروری بھی ہے ڈرائیور ضروری ہے ٹھیک ہے غلط بات کا ضروری ہے لیکن اپنے آپ سے قابل ہوتے اپنی فکر فکر پہلے ایک آدمی دوسروں کو بچانے کے لیے ڈوب رہا ہے اس کو ڈوب رہا ہے کیا ایک آدمی خود جو اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا دوسروں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے یہ آدمی نادان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا آج ہمارے دل کے نوجوان کے خاص طور پہ گھر والوں کو بچانے کی فکر نہیں ہے یاد رہے اس کی فکر کریں تین قائم حاصل کریں تین قائم حاصل کریں اس پر عمل کے لیے اپنی اطلاع کے لیے اور اسی طرح سے معاشرے کی اطلاع کے لیے لیکن اپنے آپ سے غافل ہو کر اللہ تعالیٰ سب کو ایک واقعی خریدیت سے اور ان کے آگوں اور سوال کے ساتھ حاصل کرنے کی بہت مدد اللہ خیر